حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج رات میرے رب نے مجھے کس انتخاب کا حق عنایت فرمایا ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے آپ نے فرمایا اس نے مجھے آدھی امت کے جنت میں داخلے اور شفاعت میں سے کوئی ایک چیز منتخب کرنے کا اختیار دیا میں نے شفاعت کو منتخب کر لیا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی شفاعت پانے والوں میں شامل فرما دے آپ نے فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار تین سو سترہ